عروج عروج ہی ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے زمین سے آسمان تک مگا سے لا مکان تک زمین سے آسمان تک مکا سے لا مکان تک مکا سے لا مکان تک وہ روشنی ہی روشنی جمال ہی جمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے بشر بشر کے واسطے نظر نظر کے واسطے بشر بشر کے واسطے نظر نظر کے واسطے نظر نظر کے واسطے کبھی ہنسی جواب ہے کبھی ہنسی سوال ہے خدا ذل جلال ہی خدا جلال ہے ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا جلال ہی جلال ہے خدا جلال ہی دل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا دل جلال ہی خدا جلال ہے خدائے ذل جلال ہی ذل جلال لکھوں میں اس کا حال کیا میں اس کی دوں مثال کیا لکھوں میں اس کا حال کیا میں اس کی دوں مثال کیا میں اس کی دوں مثال کیا نہ وہ کسی کی سوچ ہے نہ وہ کوئی خیال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے ہی ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا جلال ہی خدا ذل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے نہ ابتدا نہ انتہا نہ عرب ہے نہ نہ ابتدا نہ انتہا نہ قرب ہے نہ فاصلہ نہ قرب ہے نہ فاصلہ نہ اس کا روز و شب کوئی نہ اس کا ماہ و سال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے جلال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے ہر ایک مقام پر ملے جدھر کہو ادھر ملے ہر ایک مقام پر ملے جدھر کہو ادھر ملے جدھر کہو ادھر ملے جنوب میں جنوب ہے شمال میں شمال ہے جلال ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے ذات ہے قدیم بھی بھی رحیم بھی وہ ذات ہے قدیم بھی روف بھی رحیم بھی روف بھی رحیم بھی وہ ذات بے مثال تھی وہ ذات بے مثال ہے ظلم جلال ہی خدا ظلم جلال ہی ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے عروج ہی عروج ہے کمال ہی کمال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے خدا ذل جلال ہی خدا ذل جلال ہے Allah.